بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ انہوں نے جو پہلی بات کی اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ خواب میں ظاہری الفاظ کچھ اور ہوتے ہیں اور ان کی تعبیر کچھ اور ہوتی ہے دوسری بات کا خلاصہ یہ ہے جو آگے نقل ہو رہی ہے کہ خواب میں انسان چونکہ شرعی احکام کا مکلف نہیں ہوتا تو خواب میں اگر وہ اس طرح کی کوئی چیز دیکھ لے جو بظاہر شریعت کے خلاف ہے تو اس پر کفر وغیرہ کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا اور اس کے ضمن میں انہوں نے ایک بات اور کہہ دی ہے اور وہ یہ کہ حضرت تھانوی رحم اللہ نے اس خواب کی جب یہ تعبیر دی تو ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ تعبیر میں نے اپنے وجدان سے دی ہے اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی کہہ دی ضمن میں کہ حضرت عانوی نبوت کا دعویٰ نہیں کرتے وہ اتباعی سنت کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ جس کی طرف تم رجوع کر رہے ہو بے ہی تعالیٰ وہ متبی اور سنت ہے یعنی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی غلامی کی نسبت کا اظہار کر رہے ہیں اس میں نبوت کا کہاں اظہار ہے اور تیسری بات جو آئے گی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک طرف حضرت ثانوی کے ایک مرید نے خواب دیکھا اور انہوں نے بظاہر اس کی تعبیر یہ دی کہ تمہارا شیخ متوی سنت ہے اور تم نے اس پر کفر کا فتویٰ لگایا جبکہ دوسری طرف بڑے بڑے بزرگ ہیں شبلی جیسے لوگ ہیں جن کے بارے میں آگے نقل ہوا خواجہ میری چشتی اجمیری ہیں شبلی ہیں ان حضرات نے تو حالت بیداری میں مرید بننے والے سے اپنے نام کا قدمہ پڑھوایا اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا تو ایک آدمی اگر خواب کی وجہ سے اور خواب کی تعبیر کی وجہ سے مشرق اور کافر و گستاخ بن سکتا ہے تو جو بیداری میں اس طرح کی حرکت کرے اس پر فتویٰ کیوں نہیں آخر وہ کون سا پیمانہ ہے کہ جس کی وجہ سے ان دونوں میں فرق کیا جائے ایک کے خواب کو بھی معاف نہ کیا جائے اور خواب کی تعبیر کو بھی معاف نہ کیا جائے اور دوسرے کی بیداری کو بھی اس کے کمال پر محمود کیا جائے یہ ہیں بات ہے دل کا ہے یہ بات سمجھ میں آ گئی اب عبارت سننا کہتے ہیں کہ خواب کی خواب نیند کی حاضر میں دیکھا جاتا ہے اور نیند کی حاضر میں جو کلمات زبان سے سرزد ہوتے ہیں شریعت میں ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا بالفرض اگر کسی سے بحالت نیند کلمات کفری سرزد ہوں تو اس پر کفر ارتدار کا کوئی فتویٰ نہیں لگ سکتا کیونکہ وہ شرعن مرفوع القلم ہے اور نیم کی حالت میں ایسے کلمات صادر ہونے کی وجہ سے وہ مجرم نہیں ہوگا چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المبتلى حتى يبرأ وعن السبي حتى يكبر آگے ہے مسند احمد وغیرہ کی روایت ہے جامع صغیر جن نمبر دو صفحہ چوبیس اور سندن یہ حدیث ہی ہے یعنی تین شخص مرفوع القدم ہے یعنی شرعی قانون کی زر سے محفوظ ہیں ایک سونے والا جب تک کہ بیدار نہ ہو اور دوسرا جنون میں مبتلا یہاں تک کہ اس کو افاقہ نہ ہو اور بچہ جب تک کہ وہ بڑا یعنی بالغ نہ ہو جائے اور سیدنا حضرت عمر اور سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہما کی روایت ہے رفع القدم عن عن ثلاثة المجنون المغلوب على عقله حتى حتى يبرأ وعن وعن النائم يستيقظ السبي حتى يحتلم الجامع صبی جن نمبر دو صفر چوبیس تین شخص مرفوع القدم ہیں مجنون جس کی عقل پر جنون کا پردہ پڑا ہوا ہو حتیٰ کہ وہ تندرست نہ ہو جائے اور سونے والا جب تک کہ بیدار نہ ہو جائے اور بچہ جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ سیدنا حضرت ابو قطع اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہی سفی نو میں تفریح تفریح و فری یکذا ترمی ترمیزی جن نمبر ایک صفحہ پچیس یعنی نیند کی حالت میں کوئی کوتاہی اور جرم نہیں ہاں بیداری کی حالت میں کوتاہی ہو تو اس پر جرم ہے اس قسم کی روایات کے پیش نظر حضرات فقہ احناف کے اللہ تعالی جماعت نے یہ قاعدہ اور ضابطہ اخذ کیا ہے کہ نیند کی حالت میں کوئی بات بھی کسی درجے میں قابل اعتبار نہیں ہے نہ تو خواب میں اسلام لانا معاذ اللہ کفر و ارتداد معتبر ہے اور نہ نکاح طلاق بلکہ فقہ کرم رحم اللہ تشریف فرماتے ہیں کہ نیند کی حالت کی بات پرندوں کی آواز سے کچھ زیادہ وقت نہیں رکھتی چنانچہ علامہ محمد امین ابن عمر الشامی الحنفی رحم اللہ فرماتے ہیں متوفہ سن بارہ سو باون ہجری وہ لگتے ہیں کہ ولیدہ لم یتصف بصدق ولا کذب ولا خبر ولا انشاء وفی تحریر وطب تو میں ولم میرام بخبر ولا إنشاء وصدق و كإلحان طیور شامی جن جی نمبر دو صفحہ پانچ سو اٹھاسی مطبوع مصر اور عنوان ہے طلاق المدہوش اس کے ضمن میں لکھا ہے اور اسی لیے سونے والے کا کلام صدق و کذب اور خبر انشاء سے متصف نہیں ہوتا اور تحریر الاصول میں ہے کہ سونے والے کا کلام مثلا اسلام لانا یا مرتد ہونا یا بیوی کو طلاق دینا وغیرہ یہ سب لغو اور بیکار ہے نہ اس کو خبر کہا جا سکتا ہے اور نہ انشاء اور نہ سچ اور نہ جھوٹ جیسے کہ پرندوں کی آواز اور آگے تحریر فرماتے ہیں وہ مصحو فی تدوی فہذا شریف فی ان کلام النائم لا يسمى کلام لغتا ولا شرعا بے المحمل اور ایسا ہی تدبی میں ہے پس اس عبارت سے یہ صرح معلوم ہوا کہ نیند کی حادت کا قدام نہ تو لغتاً قدام ہے اور نہ شرام جیسا کہ محمد حدیث اور فقہ کی ان سری حوالوں سے معلوم ہوا کہ نیند اور خواب کی حادت کی بات پر کوئی فتویٰ صادر نہیں ہو سکتا جب مسئلہ کی حقیقت یہ ہے تو حضرتانوی علیہ الرحمہ اس شخص پر کیسے فتویٰ لگاتے اور کس طرح اس کو کافر اور مرتد قرار دیتے تیسری بات بیداری کی حالت میں غیر اختیاری طور پر زبان سے جو بات نکلے یعنی خطا کے طور پر یا غیر اختیاری طور پر مجبور ہو کر اگر کوئی بات نکلتی ہے تو یہ بھی قابل مواخذہ نہیں ہے اور اس پر کفر وغیرہ کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے دعا کیا سکھائی ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینہ او اخطأنا اور اوقتا انا کے ضمن میں یہاں نیچے یہ ذکر ہیں کہ تفسیر ابن کثیر میں حافظ ابن کثیر رحم اللہ نے مسلم شریف کی حدیث کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ دعا قبول ہو چکی ہے اس امت کے حق میں اچھا تو بیداری کی حالت میں غیر اختیاری طور پر زبان سے جو بات سرزد ہو جاتی ہے گو وہ بات کفر ہی کیوں نہ ہو شریعت اس پر بھی کفر ارتدار وغیرہ کا کوئی حکم اور فتویٰ نہیں لگاتی قرآن کریم میں مومنوں کی زبان سے یہ دعا اللہ تعالیٰ نے جاری فرمائی ہے اور اب بنا تو و آخذہ الآیا یعنی اے ہمارے رب اگر ہم سے کوئی بھول یا خطا سرزد ہو تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا اور حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی ہے ملاحظہ و تفسیر ابن کثیر جنگ نمبر ایک صف تین سو تیرالیس مطبوع مصر بہوال صحیح مسلم اور سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ اللہ تجاوز عن امتی الخطا والنسیان بے شک نے میری عمر سے خطا نسیان اور جس چیز پر ان کو مجبور کیا گیا ہو مواخذہ سے درگزر فرمایا ہے مشکات جن نمبر ایک صفحہ پانچ سو چوراسی ماجہ صفحہ ایک سو اڑتالیس بیحقی جد نمبر سات صفحہ تین سو چھپن تخاوی جد نمبر دو صفحہ چھپن حاکم جد نمبر دو صفحہ ایک سو اٹھانوے ابن عباس وصحو و سیوتی الجامع صغیر جد نمبر دو صفحہ چوبیس عن صوبان وقاد صحیح اس سے معلوم ہوا کہ خطا کی صورت میں اگر کفر وغیرہ کا کوئی قدمہ زبان سے نکل جائے اس پر اس پر شرعن کوئی گرف نہیں ہے سیدنا حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے گناہ گار بندہ پر اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جیسے کوئی مسافر کسی بے آب و گیا میدان میں جا رہا ہو اور وہاں اس کی سواری کا اونٹ جس پر اس کے کھانے پینے کے سامان بھی لگا ہوا ہو اس سے گم ہو جائے اور وہ ادھر ادھر تلاش کر کے اس سے نا امید ہو کر مرنے کے لیے کسی درخت کے سائے میں آ بیٹھے پھر اسی حالت میں اس کی آنکھ بھی لگ جائے یعنی سو جائے پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کی آنکھ کھلے تو وہ یہ دیکھے کہ اس کا اونٹ ماہ اپنے ساز و سامان کے اس کے پاس کھڑا ہوا ہے یعنی واپس آ چکا ہے اور اس کی زبان سے بے انتہا خوشی میں یہ لفظ نکل جائیں اللہ میں انت و ان ربک اے پروردگار تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں اب یہ خوشی کے ہمارے صحیح تلفظ نہیں کر پاتا اس کے بعد احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شدت زیادہ خوشی کی وجہ سے اسے غلطی ہو گئی لیکن کافر نہیں کہا اس کو صحیح مسلم جن نمبر دو صفحہ تین سو پچپن مشکات جن نمبر ایک صفحہ دو سو تین یعنی وہ بیچارہ کہنا تو یہ چاہتا تھا کہ اے میرے رب تو میرا آقا اور میں تیرا غلام بنتا ہوں مگر کہہ الٹ گیا حالانکہ یہ شخص نہ تو دیوانہ ہے نہ اس پر بے ہوشی یعنی غشی تاری ہے اور نہ یہ نشہ میں مست ہے اور نہ سویا ہوا ہے بیداری کی حالت میں ہے مگر بے ساختہ اور بے اختیار اس کی زبان سے وہ کچھ نکل رہا ہے جس کو وہ چاہتا نہیں ارادہ کسی اور بات کے نکالنے کا ہے مگر نکلتی کچھ اور ہے حضرات فقہائے احناف رحم اللہ نے خطا کی تعریف و تشریف اور حکم کے بارے میں خاصی تفصیل کی ہے چنانچہ امام حسن ابن منصور المعروف قاضی خان الحنفی اللہ متوفہ پانچ سو بہانوے ہجری لکھتے ہیں ودخاتی میجری قصد قدیمت مکان قدیمت فتح قاضی خان صفحہ نمبر آٹھ سو تراسی اور خطا کرنے والا وہ ہے جس کی زبان پر بغیر قصد کے ایک قدم کی جگہ کوئی دوسرا قدم نکل جائے اور نیز تحریر فرماتے ہیں الخاطی القاطی اعلی دسانی قدمت القفر خطا ان بے انکانہ ارادہ قدم باری سے فجرا اعلیٰشانی قدمت القفر خاطہ کفرن لأن خلاف يقول یقو لا جن نمبر چار صفحہ آٹھ سو تیراسی اور بہر حال خادی کی زبان پر جب خطا ان کفر کا قدمہ جاری ہو گیا ہو مثلا وہ ایسا قدمہ بولنا چاہتا تھا جو کفر نہیں لیکن خطا ان اس کی زبان سے کلمہ کفر نکل گیا تو تمام فقہا کے نزدیک وہ کافر نہیں ہوگا احمد رضا خان لأنه فقی ہوں گی سبھی فقیر یہ خلاف دلگی کرنے والے کے یعنی مذاق میں اور جوک جوک میں قدم کفر کہنے والے کے اس لیے کہ وہ جان بوجھ کر قدم کہہ رہا ہے اگرچہ اس کا حکم اس کی مراد نہیں لیکن خطا ان اگر اس کی زبان سے نکلتا ہے تو یہ کفر نہیں اس عبارت میں خطا کی فیقی تعریف اور پھر اس پر جو فیقی حکم مرتب ہوتا ہے دونوں باتیں بصراحت آ گئی ہیں مشہور محقق علامہ شیخ عبدالعزیز ابن احمد ابن محمد علاء الدین البخاری الحنفی رحم اللہ متوفہ سن چار سو تیس ہجری رکھتے ہیں کہ فض اللہ انبی تکلم بکلمت القفر فی حالت شکر لا يحكم بالردت كما لا يحكم بها فی حالت الخطئ والجنون فلا تبین منه امرأته کشف الاسرار شرح اصول فخر الاسلام البزدوی جن نمبر چار صفحہ تین سو پچپن مصر سو اس سے ثابت ہوا کہ نشہ کی حالت میں قدم کفر نکل جانے کی وجہ سے مرتد ہونے کا حکم نہیں دیا جائے گا جس طرح کی خطا اور جنون کی حالت میں ایسا کلمہ نکل جانے کی وجہ سے ارتداد کا حکم نہیں لگایا جا سکتا سو اس کی وجہ سے اس کی بیوی اس پر بائی نہ ہوگی اللہ شامی رحم اللہ رقم تراز ہیں ومن تكلم بها مخطئا او مکرہن لا یکفر عند الکل جس شخص سے خطا ان کلم کفر سرزد ہو گیا یا کسی نے زبردستی اسے کلم کفر کھلوایا تو سب کے نزدیک اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی اور ملا علی قاری رحم اللہ فرماتے ہیں بأن الخاطئ اذا جرى على لسانه كلمة الكفر خطأ لم يكن ذلك كفرا عند الكل شرح الفقه الأكبر صفحہ 198 مجموع کانپور کہ خطا ان اگر کسی کی زبان سے گرم کفر نکلا تو سب کے نزدیک یہ کفر نہیں ہوگا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کفر اور ارتداد کے لیے قصد اور ارادہ لازمی ہے اور خطا و اکرام قصد و ارادہ نہیں ہوتا اور جب کفر ارتداد ایسی چیز ہے جس کے لیے قصد و ارادہ درکار ہے تو طلاق اطاق وغیرہ کی طرح اس میں محض زبانی تلفظ ہی کفایت نہیں کرتا بخلاف حضل اور مسخرہ پن اور استخفاف کے کہ ان میں قدم کفر جو زبان سے نکلتا ہے اس میں متقدم کا قصد اور ارادہ شامل ہوتا ہے ہاں اگر وہ اس پر فتو کفر لگنے کے فقہی اور شرعی حکم سے ناراض ہو تو اس کی عدم رضا سے وہ حکم کفر نہیں ٹلتا فتح قاضی خان میں ہے وہ اماضل ود مستحض المستحض بالكفر استخفافا ومزاحا واستهزاء يكون كفرا عند الكل وإن كان اعتقاده خلاف ذلك جن نمبر چار صفحہ آٹھ سو تراسی بہرحال دلدگی اور استضاع کرنے والا جب قدم کفر زبان سے نکالے محض اس کو ہلکا سمجھتے ہوئے مذاق اور استحضاء کے طور پر اگرچہ اس کا اعتقاد اس کے خلاف ہو پھر بھی تمام فقہا کے نزدیک وہ کافر ہو جائے گا حافظ محمد عبد الواحد ابن الحمام الحنفی رحم اللہ متوفہ سن آٹھ سو اکسٹھ ہجری لکھتے ہیں اور تم بے بوتب دلد اعتقاد ردت کا لفظ ہی اعتقاد کی تبدیلی کو بتلا رہا ہے کہ عقیدہ بدل گیا اور اسی طرح فتح القدیر جن نمبر تین صفحہ اکتالیس میں یہ اوپر بھی فتح القدیر جن نمبر چار صفحہ چار سو سات کی عبارت تھی اور یہ آگے جو عبارت ہے فتح القدیر جن نمبر تین صفح رکن ہے الاعتقاد ارتداد کا رکن جو ہے وہ ارتدا کیا ہے اعتقاد ہے اور امام اکمل الدین محمد ابن محمود البابرتی الحنفی سن سنسار سو چھیاسی ہجری دیتے ہیں ان نرکن رکن فرگتی اداعتقاد نایا شرح ہدایہ جن نمبر تین سو پچالیس براہمیشن القدیر ارتداد کا رکن اعتقاد ہے یعنی ردت میں اعتقاد کی تبدیلی کا دخل ہے اور بغیر اس کے ارتداد کا تحقق فقی طور پر نہیں ہو سکتا غرضے کے خطا کی صورت میں انسان ایک حد تک مجبور ہوتا ہے اور اس حالت میں اس پر فتویٰ صادر نہیں کیا جا سکتا اور خود مولوی احمد رضا خان صاحب بریدوی کو بھی اس قاعدہ کے تسلیم کرنے سے چارہ نہیں رہا چنانچہ وہ لکھتے ہیں شریعت میں احکامی استرار اور احکامی اختیار جدا ہیں احکام استرار احکام اختیار سے جدا ہیں ملفوظات ملفوظات اعلیٰ حضرت حصہ اول صفحہ نمبر ساٹھ اب اس ساری بحث کو ملحوظ رکھ کر انصاف سے دیکھنا چاہیے کہ جو شخص خود چلا چلا کر کہتا ہے کہ میں بے اختیار ہوں مجبور ہوں زبان قابو میں نہیں اور اس پر بعد میں روتا بھی ہے ایسے شخص کو حضرت طانوی علیہ رحمہ کافر کیوں کہتا ہے اور جب وہ خود کافر نہیں تو رضا بالکفر کس طرح ثابت ہوئی اور حضرت عانوی رحمہ اللہ کیوں کافر قرار پائے جبکہ خان صاحب بریلوی کا فتویٰ بھی اقامی استراریہ میں وہی ہے جو حضرات فقہ کرم رحم اللہ کا فتویٰ ہے کیا خوب ہے ہوا ہے مدعی کا فیصلہ اچھا میرے حق میں زلیخا نے کیا خود پاک دامن ماہی کے نان کا اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ حضرت تھانوی رحم اللہ کو خواب کی اس تعبیر پر اصرار بھی نہیں ہے ان کو اپنی اس تعبیر پر اصرار نہیں ہے انہوں نے اپنی دانش کے مطابق اس خواب کی اچھی تعبیر بیان فرما دی لیکن ساتھ ہی اپنے عدمی اسرار کا تذکرہ بھی فرما دیا چنانچہ وہ خود تشریح فرماتے ہیں کہ یعنی جو تعبیر دے دی وہ تو دے دی کہ تمہارا شیخ کیا ہے متبع سنت ہے لیکن آگے کہتے ہیں باقی مجھ کو اس پر اصرار نہیں اگر یہ خواب شیطانی ہو یا کسی مرض دماغی سے ناشی ہو اور اس کی تعبیر یہ نہ ہو یہ بھی ممکن ہے لیکن غلط تعبیر دینا ایک وجدان کی غلطی ہوگی جس پر کوئی الزام نہیں ہو سکتا الامداد جماعت سن تیرہ سو چھتیس صفحہ نمبر بیس یعنی جس طرح حدیث کی تصحیح اور تذریف میں اشتہادی غلطی واقع ہو سکتی ہے اور جس طرح کسی فقی حکم میں مشتحد سے غلطی کا واقع ہونا ناممکن نہیں ہوتا اسی طرح خواب کی تعبیر میں بھی غلطی ہو سکتی ہے اور جس طرح پہلی صورتوں میں مفتی معذور ہے بلکہ بمجمون حدیث معذور ہوتا ہے اسی طرح تیسری صورت میں بھی اس پر کوئی ملامت نہیں ہو سکتی یہ ہو گئی تیسری بات چوتھی بات حضرت حانوی رحمہ اللہ کے کلام میں نبوت اور رسالت کے بے بنیاد دعوی کی بو تک موجود نہیں بلکہ وہ صاحب خواب کو یہ تحریر فرما کر تسلی دیتے ہیں کہ اس واقعہ میں تسلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو وہ بعون ہی تعالی متبع سنت ہے لفظ متبع سنت لے کر یہ بتلا دیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف غلامی کی نسبت ہے اور آپ کی سنت پر چلنا اپنے لیے باعث نجار سمجھتا ہوں یہاں معاذ اللہ نبوت اور رسالت کے دعوے کا کیا سوال اگر بریلوی حضرات کے استدلال کا یہی نہج ہے تو ہم ان کے مشکور ہوں گے کہ وہ ذیل کے واقعات میں بھی ایسا ہی تقویری فتویٰ نافذ کر کے اس کی اسی طرح طبیعت کو اشاعت کریں جس طرح کہ وہ حضرت تھانوی اور دیگر اکابر علماء دیوگل کے خلاف کرتے ہیں اور اگر نہیں کرتے تو بین طور پر وجہ فرق بیان کریں وہ کیا واقعات ہیں نمبر ایک سلطان العارفین سراج الصادقین حضرت خواجہ نظام الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ اٹھارہ ربیع وسانی سن سات سو پچیس ہجری نے یہ حکایت بیان فرمائی کہ حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص مرید ہونے کے واسطے حاضر ہوا شیخ شبلی علیہ الرحمن نے ارشاد فرمایا کہ میں تجھ کو ایک شرط پر مرید کرتا ہوں کہ جو کچھ میں ارشاد فرماؤں تو اس کو بجا لاوے اس نے قبول کیا شیخ شبنی علیہ الرحمن نے فرمایا اچھا کلمہ کس طرح پڑھتے ہو اس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا آپ نے فرمایا کہ اس طرح پڑھو لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ جو کہ یہ شخص عقیدہ میں راسخ تھا فوراً پڑھنے لگا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ یہ تو خواب طوری بیداری کی بات ہو رہی ہے حضرت شبلی رحم اللہ فوراً رو پڑے اور ارشاد فرمایا کہ میں کون ہوں آہر صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سے خود کو منسوب کرنا بے ادبی سمجھتا ہوں چی جائے کہ ان کی برابری کا دعویٰ کروں یہ امر صرف تیری حسن عقیرت کے دریافت کے واسطے تھا فوائد الفوائد اردو ترجمہ صفحہ نمبر دو سو اکاون اب سوال یہ ہے کہ حضرت شبلی علیہ الرحمٰ اور ان کے عقیدت من مرید اور حضرت خواجہ نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے بلا انکار و تردید یہ واقعہ نقل فرمایا اور ان کے ملفوظات کے جمع کرنے والے حضرت امیر حسن اعلیٰ سنجری رحمہ اللہ نے رحمہ اللہ جنہوں نے بلا نکیر یہ واقعہ ملفوظات میں درج کیا کیا یہ سب کے سب حضرات کافر ہیں اللہ اگر یہ کافر ہیں تو بریلوی حضرات نے ان کے کفر کی اشاعت کب کی کس کتاب میں کی اور اگر نہیں کی تو کیوں نہیں کی اور ان کے خلاف یہ تکفیری محاذ کیوں قائم نہیں کیا آخر کیا وجہ ہے اور اگر یہ سبھی حضرات مسلمان ہیں تو وہ کس تعبیر اور کس توجہ سے مسلمان ہیں کیا یہ کل کفر نہیں آخر خدا را کچھ تو فرمائیں میرے دل کو دے کر میری وفا کو دے کر بندے پرور منصفی کرنا خدا کو دے کر نمبر دو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ متوفہ سن سات سو پچیس ہجری کی سوانح عمری ملقب انوار خواجہ میں مذکور ہے کتاب کا نام کیا ہے انوار خواجہ اس میں مذکور ہے کہ ایک شخص حضرت خواجہ صاحب علیہ الرحمہ کی خدمت میں مرید ہونے کے واسطے حاضر ہوا آپ نے اس کے سامنے وہی شرط پیش کی جو حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید کے سامنے پیش کی تھی اس شخص نے وہ شرط قبول کی آپ نے فرمایا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ معین الدین رسول اللہ اس نے پہلے تو انکار کیا لیکن جب دیکھا کہ اس شرط کے بغیر بیت محال ہے تو جبراً و قہراً اس نے لا الہ الا اللہ معین الدین رسول اللہ پڑھا اس کے بعد حضرت خواجہ معین الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ محض تمہاری عقیدت مندی کا امتحان تھا عقیدہ وہی رکھنا جو تمہارا تھا میں تو صرف احمد رسول اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا غلام ہوں رشاد الخیار صفحہ نمبر چون بریدوی حضرات سے دریافت طلب بات یہ ہے کہ کیا ان کے نزدیک حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحم اللہ کافر ہیں اگر نہیں تو کس بنا پر الفاظ تو بظاہر کفریہ ہیں پھر ان الفاظ کفریہ کے سرزد ہونے کے بعد ان کے نہ کافر ہونے کی کیا وجہ ہے اور عجیب تر بات یہ ہے کہ ان حضرات نے عین بیداری میں محض امتحان لینے کی خاطر یہ ساری کاروائی اپنے قصد و اختیار سے کی ہے اور وہی ہمہ وہ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ اپنے اور اپنے سے بعد میں آنے والے دور میں وہ جدید القدر اولیاء کرام میں سمجھے جاتے ہیں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بریدوی حضرات کو صحیح سمجھ آتا فرمائے کہ وہ ہر چیز کو حقیقت کی نگاہ سے دیکھ سکیں اور ان کا تعصب و اعینات اور ہر دھرمی سے بچائے تاکہ وہ محض دنیا دنی کے گندوں میں الجھ کر اپنی آخرت ہی برباد نہ کر بیٹھیں اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو توحید و سنت کا گرویدہ اور اہل توحید اور اہل سنت کا صحیح معنی میں محب و شیدائی بنائے اور اللہ تبارک و تعالی حق اور حق کے ساتھ عداوت دشمنی اور انار سے محفوظ رکھے اور ہمیشہ حق والوں کا ساتھی بنائے اور ان کی معیت نصیب فرمائے آمین سم جی بھیا عبارات اکابر جو اہم باتیں تھیں وہ سب آ گئیں اب ان کے بارے میں کوئی ذہن میں سوال ہو تو پوچھ ہوں